یہ تو غلط باتھ روم میں بات کرنے کو لما نے سخت منع لکھا جی ہاں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اہتمام سے لے کے جاتے ہیں ٹیلیفون باتھ روم میں کہ کوئی اگر آ جائے تو اس کو گویا جواب دیں گے ہم ٹھیک وہ